ہاں جی جی۔, جی جناب وہ کٹ گیا تھا اچھا کٹ گیا تھا اچھا ہاں۔ تو یہ مسائل تو خیر ادھر آ گیا ایسا ایک اور مسئلہ بھی ابن تعمیہ کی غلازت کا توبہ نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتا ہے فتح مجموعہ کے اندر جناب لکھا ہے دسویں جلد کے دس نمبر جلد ہے اور جناب صفا نمبر اس کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک شیطان آ کر کہہ لیتا ہے کہ میں محمد ہوں خواب میں بیداری میں یا خواب میں وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان رسول اکرم صلی اللہ محمد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا شیطان اس کی اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا جی۔ شیطان دعویٰ نہیں کر سکتا اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے وہی ہے ان اللہ ان شیطان لائے تو مسئلہ بے صورت وہ تو مسئلہ ہو لیکن آپ کی صورت بھی اشار کر سکتا جب جھوٹ نہیں بول سکتا بول سکتا نہیں حضرت بات یہ ہے کہ یہ وقال عن المسیانہ موسانہ محمد یہ باتیں جو ہیں وہ شاید ہم اگر یہ بات اگر وہ کر سکتا ہے نوز اللہ احمد ظالب تو پھر شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا نہیں خواب نہیں نہیں نہیں سنیں بات سنیں کیا باتیں کر رہے ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتا ہے نہیں کر سکتا خواب میں حضرت یہ کیا ہے ظاہر میں نہ ہمارا بیداری میں نہیں کر سکتا تو خواب خواب میں تو بہت طریقہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں تو حدیث صاحب خواب کے متعلق آ گئی ہے رام مطلب بیداری کا تو اگر بیداری کے متعلق کہتے ہیں تو شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر فلاں صاحب کے سامنے شیطان ہی آیا تھا ہاں نہیں وہ تو بیداری والی بات ہاں بس بس یہ کہیں کہ اس نے بہت بڑی خچ ماری ہے اور خواب خواب کی کی ہاں جی وہ نفی کر رہے ہوں گے کہ خواب میں جو ہے نا سکتا ہوگا یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی نہیں میرے سامنے وہ تو اس بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے انا انا محمد المسیح یہ چیزیں آ کر کہہ دیتا ہے ایک آدمی نے میرے سامنے خواب بیان کیا نا اس نے اس کا نام ہے کفایت شاہ بخاری انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے خواب میں بتایا ہے کہ تبلیغی جماعت والے بالکل صحیح ان کو مضبوطی سے پکڑو ایک دوسرا آدمی تھا عبد القدس آشمی انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بتایا کہ تبلیغی جماعت والے صحیح نہیں ہے ان سے بچ کرو مختلف لوگ مختلف خواب کے دعوے کرتے ہیں اب یہ ہاں جی، اس میں کیا ہوگا نہیں نہیں اس میں یہ ہے غلط بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جھوٹ ایک تو جھوٹ آج کل بہت چل رہا ہے جو ایسے باتیں لوگ کرتے ہیں یہ تو عام جھوٹ چل رہے ہیں یہ سابی پگڑی والے جھوٹ بیان کر کے کبھی ٹی وی جائز کر دیتے ہیں کبھی آرام کر دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں جناب رسول اکرم نے یہ کر کہا یہ کہا یہ کہا یہ سب جھوٹ کی کہانی ہے آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں آتا ہے یفسل کا ریبو قرب قیامت کے جھوٹ فاش پھیل جائے گا یہ جھوٹ پھیلا ہوا ہے ان باتوں کو آپ دلائل کی طرف جائیں بہرحال کریں ابھی میرے پاس مہمان ہے نا ہاں۔ انہیں کچھ میں وقت دوں گا ہاں۔ ٹھیک ہے نا تو یہ اس پر آپ آپ یہ جو خواب بات ہے نا نہیں اس کو ہاں۔ تو چھوڑ دیں بہرحال جو میں نے باقی عقیدے اور یہ متعلق باتیں کی ہیں نا تو وہ سوائے ماننے کے ان کو اب نہیں ہے اور بات صحیح ہوگی جو آپ ابو منصور ماتروی کی بات بتائیں گے وہ امام ابو منصور ماتوری رضی اللہ عنہ بات نہیں میں بتا رہا میں میں تو ایک حقیقت کو سامنے رکھ کر یہ آپ کو بتا دے ثابت کر دیا کہ یہ ابن قیم ابن تیم ابن عبدالحادی ان کے یہ عقائد ہیں اور اسلاف کے یہ ہیں آپ یہ دیکھ اور آپ خود ان سے بری ذمہ ہو رہے ہیں آپ خود ان سے بری ذمہ ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں یہ ابن قیم کی جو روح ہے اب اس کی روح نکالنا پڑے گی آپ کیا کریں اچھا میں بتا دوں کہ ہم جو ہے نا دین لیتے ہیں نا کتاب و سنت سے صحابہ تعبین تب تعبین اور محدثین سے اور محدثین جو ہے نا ہماری پوری جماعت ہے مسلم بخاری ہے مسلم ہے ترمیزی آپ یہ دیکھیں پہلے تو اہل حدیث اہل حدیث کو نام بھی نہیں ملتا حدیث سے اہل حدیث کو حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ بھائی اجماع دیکھیں دیکھیں دیکھیں اجماع اس پر نہیں ہے اجماع اس پر نہیں ہے اجماع اہل ہاں، سنت پر ہے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل السنہ حدیث کے مقابلے میں اجماع ایک بات آپ نے معلوم سننا نہیں فرمایا یہ ثابت کریں اگر یہ ثابت کریں نا ہاں۔ تو آپ ہمیں ہم آپ کو تحفہ دیں گے یہ ثابت کریں اللہ تو اچھا چلو ٹھیک یعنی ہے اچھا،, اچھا،, اچھا یہ بات سنو یہ تو ثابت ہے علیکم کمب سنت ہی سنت الخلفاء راشدین علیکم ہاں۔ بے حدیث ہی تو کہیں نہیں آیا ثابت کریں حدیث تو مخصوص بھی ہو سکتی ہے خصوصیت بھی ہو سکتی ہے خصوصیت مکانی زمانی ہو سکتی ہے شخصی ہو سکتی ہے حدیث کے اندر لیکن سنت مخصوص ہو سکتی ہے سنیں نا ہاں ماں آپ میری بھی سنیں نا کہ نظر اللہ عمران سمی امن حدیث ہاں۔ یہ ہے کہ نہیں جی جی فافظ ہاں۔ ہاں۔ ہاں، اچھا، اچھا، اچھا، ادھر حکم ادھر حکم نہیں ہے ادھر حکم ہے کیا آگے حضرت بالکل یہ تو یہ تو روایت حضرت یہ روایت کی بات ہو رہی ہے یہ تو حدیث کی روایت کی مذہب کہاں سے بنا لیا مذہب تو سننا ہے کریں نا یہ ذرا مناظروں میں شور ہوتا ہے جی، جی۔ آپ ایسا کریں ذرا اس کے سے کام دیں اچھا۔ اہل حدیث اور اہل سنت دونوں ایک ہی چیز ہے اور دونوں پر اجماع ہے اہل سنت بھی اہل حدیث ہے اہل حدیث نہیں اہل حدیث مذہب نہیں ہے اہل حدیث صرف اہل حدیث محدثین کو کہتے ہیں حدیث کو روایت کرنے والے کو کہتے ہیں کرنے والے کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں احمد بن حنبل نے سنے احمد بن حنبل نے فرمایا فرمایا کہ صاحب الحدیث ان کا نام نہیں استعمال الحدیث اہل حدیث ہمارے حدیث وہ جو حدیث پر عمل کرتا ہے آپ کس طرح کہتے ہیں نہیں اچھا چلو ایک بات سنیں حدیث ہاں پر جی۔ عمل کیسے ممکن ہے بتائیں حدیث پر عمل ممکن ہے کیا جی، ہر حدیث پر عمل ممکن ہے حدیث تو ہاں جی۔ خصوصیات میں سے بھی ہوتی ہے تو خصوصیت پر عمل نہیں ہوگا ہاں تو پھر نہیں ہوگا تو پھر عمل حدیث پر کیسے آپ قرار دے سکتے ہیں تو ہر حدیث پر نہیں سنیں ہر اب یہ دعویٰ آ گیا ہر حدیث میں دعویٰ کر رہا ہوں ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا لیکن ہر سنت پر عمل ضروری ہوتا ہے آپ ثابت ہوتا ہے بتائیں نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کیونکہ سنت کا طریقہ تو مسلوق کا پھر دین ہے نہیں سنت کی سے ملے گی سنت حدیث ہی ملے گی نا سنت بالکل سنت کوئی اور راستہ نہیں ہے نا ہاں، بالکل صحیح حدیث اسی وجہ سے اچھا۔ سنیے ہمارے ہاں۔ اصول پتہ کیا لکھتا ہے کتاب سنت اجماع کیاس کتاب حدیث اجماع لکھا ہوں نے ہاں، نہیں یہ بتا دوں اچھا،, اچھا ایک بات میری حالت میں یہ بتائیں حدیث اور سنت کے درمیان نسبت نسبت کون سی ہے حدیث اور سنت کے درمیان نسبت کون سی ہے میں بھی بتاتا ہوں نا یہ ایک ہی چیز ایک ہی چیز کے دو نام ہیں <laughs> یہ دیکھیں یہ مطلب آپ نسبتوں کو جانتے نہیں آپ فرق نہیں جان رہے سنت ہے اب طریقۃ المسلوقہ فدین حدیث جو ہے وہ قولی فیلی اقراری اور جناب ان پر بھی سازک آ رہی ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں ان کو بھی حدیث کہنا پڑے گا لیکن سنت نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ حضرت چیچی صاحب آپ سنتے نہیں ہیں نا جی، بات سنتے نہیں ہو کرتے جاتے آپ جی جی فرمائیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث جو ہے نا اور سنت دونوں حجت کے لحاظ سے ایک ہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح سے ثابت ہو جائے وہ سنت جی چلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ اسی بات پر رہیں اور امام کے قول کی تعویل مت کریں تو پھر میں کہتا ہوں حدیث میں میں دکھاتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نو شادیاں کی ہیں آپ سنت ثابت کر کے دکھائیں ہمارے لیے منع ہے ہم جو ثابت ہو جائے گی تو فرق ہوا کہ نہ ہوا نہیں نہیں بہت سنے اللہ کے بندے کیونکہ آپ نے یہ اقلیت نہیں پڑھے اس وجہ سے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے یہ عموم میں وجہ کی نسبت ہے عموم خصوص میں وجہ کی نسبت بنے گی حضرت نہ مطلق کی کیونکہ ہر سنت حدیث گے ہر حدیث کو سنت نہیں کہہ سکتے عموم خصوص ہاں۔ مطلق کی نسبت ہے حضرت امام شافی ہاں۔ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جس کے اندر امت کے متعلق عمل کی بات ہو عقیدے کی بات ہے عمل کی بات ہوگی تو وہ سنت ہوگی یہ تعویل نہ کریں گے تو امام کا کال ٹکرا جائے گا حقیقت کے خلاف اور حقیقت کے خلاف امام کا بات کلام نہیں ہو سکتا یہ یاد حقیقت کی بات ہے اچھا آپ نے تعویلات تو قرآن میں بھی کرنی پڑتی ہیں سے یا ہم اللہ تعالیٰ ان کو بھول گئے آپ تعویل نہ کریں من کا نفی کال افیائی وفیل آخرت احما اس کی تعویل نہ کریں نہیں جو ثابت ہے نا وہ تو ٹھیک ہے حضرت اسی لیے جو کرے نا جو ہاں۔ سے ثابت ہے وہ ٹھیک ہے نا حضرت اچھا، یہ جو ہے کلام الامام کلام الامام امام الکلام ہمیشہ اتنے بڑے لوگوں کی جو کلام ہوتی ہے اس کا صحیح معنی ڈھونڈنا چاہیے ایسا غلط معنی نہیں ہونا ڈھونڈنا چاہیے کہ جس سے تقریب لازم ہو سے تو تقریب لازم ہو گئی ہے جو آپ کر رہے ہیں اس طرح اور مثال کے طور پر دیکھیں سنن دارمی میں ہے کہ جبری علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سدت لے کے آتے تھے ہاں۔ جس طرح وہ قرآن لے کے آتے تھے اور آپ کو سکھاتے تھے جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے جی جی جی, جی،, جی۔ سنت لے کے آتے تھے جبری علیہ السلام جی جی۔, ہاں۔ جی جی سنیے آپ حضرت ہاں۔ اچھا، یہ خاص بول کر عام مراد لیا جاتا ہے سنو خاص بول کر عام مراد لے لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مجاز عام بول کر خاص بھی مراد لے لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مجاز اور مجاز جو ہے وہ تو ثابت ہے قرآن میں حدیث میں ہر پاس کلام عرب کے اندر مجاز بھرا پڑا ہے نہیں جو مجاز ثابت ہے وہ ٹھیک ہے جو اب ہاں، چلو چلو چھوڑے وہی بات ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سنت سے مراد سنت ہی ہے تو پھر ادھر سے جو آیا تھا حکم وہ تو اما عائشہ کے ساتھ شادی کا بھی آیا تھا اس کو ثابت کرے سنت کیسے ہے اما عائشہ کے ساتھ کیا شادی شادی بھی تو آسمان سے اترا ہے حکم جبریل لے کر آئے اس کو سنت ثابت کریں بس کیا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آج دن یاد رکھنا جی وہ تو خبر لے کے آئے نا یہی ہاں, جی ہاں، ہو گئی الحمد للہ یہی تعویل ہے یہی تعویل ہے آپ نے کر دی اب یعنی علیہ السلام جو ہے نا وہ جو لے کے آئے تھے کوئی ہاں، بھائی وہ ذکر خاص ارادہ عام یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہاں جی۔ چلتا اچھا، ہے ذکر خاص ارادہ عام ذکر عام ارادہ خاص یہ تمام اس کا مطلب ہے آپ بلاغت نہیں جانتے ہیں بلاغت بھی نہیں جانتے جس طرح منطق نہیں جانتے اس طرح بلاغت سے بھی آپ بے خبر ہیں اگر بلاغت کو جانتے تو یہ بات نہ کرتے تو بھری پڑی ہے ایسے باتوں سے اللہ اللہ اور البقل یہ تو تمام چل رہا ہے یہ اسناد مجازی وغیرہ یہ آپ نے نہیں پڑھا اس کا مطلب یہ بتائیں کہ شیرا کہ یہ جو آپ حدیث و سنت میں فرق کرتے ہیں جی۔ یہ کس نے کیا سب سے پہلے جی سب سے پہلے کس نے فرق کیا حضرت حضرت بات یاد رکھنا کہ جو بات عقل کے نزدیک اتنا مسلم ہو کہ حکمت بالکل اس کی تائید کرتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا حوالہ یہ یاد رکھنا میری بات کیونکہ عقل بھی اللہ کی تائید میں سے ایک تائید ہے یہ عقل والی بات نہیں یہ تو آپ اصل میں کشتی نو کتاب جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں نا مرزا صاحب نے میری بات سنیں میری بات سنیں اگر یہی بات ہے نا کہ اگر آپ عقل کو کچھ نہیں سمجھتے نا تو آپ قرآن اور سنت کو عقل ہٹا کر ثابت کر کے دکھائیں نہیں ہم آپ کی عقل کچھ نہیں سمجھتے سنیں میری بات سنیں سالین ہاں، کی عقل کو تو مانتے ہیں ہاں، یاد تو رکھنا جو جب صحابی کہہ دیتا ہے ایک اور ایک دو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک اور ایک دو ہوتے ہیں تو کوئی اس کے اندر کلام کرنا جو ہے یہ کوئی مندی نہیں ہوتا یہ کہ آپ بہرحال وہ علی صاحب نے مجھے بتانی اور وہ بھی ہماری دلیل ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ والی وہ دار رہے گا ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا چلو ٹھیک یہ آپ نے تو یہ بھی ہماری دلیل کی بریلوی جو ہے گے کتنے والے سنت ہے یہ تو والے بدت ہے اچھا وہ اچھا ابن تعمیہ کو تو ابھی خود آپ بتتی مانے بیٹھے تمام ٹبر کو تو ابھی آپ مانے بیٹھے پھر آپ بریلوی کو کہہ رہے ہیں اس کو بھی نہیں مانتے شیخ الاسلام مانتے بریلوی بریلوی سے مراد میری بریلوی سے امام احمد رضا بریلوی ہے ان کی بدعات ثابت کریں بس عقیدے کے اندر یا امال کے اندر ہاں، یہ ہے یہ آپ برائلر کی بات نہ کریں آج کل کے تو نیچری ہے نیچری برائلر ہے نیچری <laughs> ہاں اور میں جتنے اکابر رہے ہیں ویسے میں بھاگیوں کے میں ان کی سعادت کروں گا کہ یہ کفر ہے یہ بدت ہے یہ گمراہی ہے یہ کفر ہے یہ بدت ہے آپ کو ماننا پڑے گا میں نے تو ابن تیمیہ کو ثابت کر دیا ابن عبدالحادی کو ثابت کر دیا ابن سیم کو ثابت کر دیا آپ خود بڑی ذمہ ہو رہے ہیں کہتے ہیں فلاں العلان بتایا نہیں وہ تو آپ نے صرف بتایا اچھا باقی اچھا، حضرت یہ مدارج مدارج سالکین کا جو ابن تیمیہ کا بتایا اس کو نہیں مانیں گے کیا مدارج آپ تو خود کہہ رہے ہیں یہ بکواس ہے بکواس تو میں بھی کہتا ہوں یہ باقی بکواس ہی لوگ ہیں ایسے بکواس ہی کرتے ہیں یہ مطلب, مطلب نہیں دے رہا ہے اب وہ اگر بات ہے نا کہ اگر اس نے یہ بات لکھی تو اسے پہلے کہہ دیا تھا تو خواب کی بات ہوگی خواب کے علاوہ اچھا۔ کو جانتا ہے اچھا حضرت ایک میں بات بتاؤں جی یہ ایک نیا موضوع ہے پھر میں کہتا ہوں اس پر بات کریں جی۔ یہ آپ بتائیں کہ انگریزی دور کے اندر مذہب وہابیت اور دیوبندیت کی اشاعت کیوں ہوئی ہے دور انگریزی ہے اور اشاعت ان کی ہے کیا چکر ہے انگریزوں سے پہلے ہے انگریزوں سے پہلے نہیں پہلے آپ دیکھیے تھے ہی نہیں نا جی۔ تو جو ہے دنیا میں بہت سارا مثال کے طور پر نہیں نہیں میرا سوال نہیں آپ نے سمجھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہاں۔ یہ میں نفی نہیں کر رہا کہ اس سے پہلے نہیں ہے یہ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے تھے حضور سے حضور کے دور مبارک سے ہی چل رہے ہیں اسی وجہ سے ان کو مسجد سے نکالا گیا تھا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے <laughs> اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو لطیفہ بتانا ہوں جی، حضور علم پر اعتراض کرتا ہے حضور کو یہ پتہ نہیں تھا یہ پتہ نہیں تھا یہ پتہ نہیں تھا اسی طرح کا علم منافقین علم پر اعتراض کرتے تھے اور رسول اکرم نے فرمایا غضب ناک ہو کر سلونی سلون شیتم اور یہ جی، آپ نے ایک لطیفہ سنا ہوا آپ کو یہ جی، حمد اللہ جان سنا ہے آپ نے مولوی حمد اللہ جان تھا ڈاگئی کا ہاں جانتا ہوں ہاں، جس نے البشیر لکھتی ہے اس کے پاس اس کے پاس میں گیا وہ زکریہ سہارنپوری کا پوری کا شاگرد تھا تو میں اس کے جی۔ پاس گیا اور وہ آخری مطلب وقت میں تھا تو جی ہاں مرحری صاحب تو میں اس سے ملا میں نے کہا یار بات چھڑ گئی اس نے اپنے دروازے پر باہر لکھا ہوا تھا یا محمد میں نے کہا یار یہ کیوں لکھا ہوا ہے یہ تو سننی لکھتے ہیں تو تم تو دیوبندی حضرات شرک سمجھتے اس نے کہا نہیں جی ہم شرک نہیں سمجھتے ہم جائز سمجھتے میں نے کہا پھر فرق کہنے لگا لیکن تم اور عقیدے سے کہتے ہو ہم اور عقیدے میں نے کہا وہ کون سا فرق کہنے لگا تم حاضر ناظر جانتے ہو اور ہم حاضر ناظر جی ویسے محبت سے کہہ لیتے ہیں میں نے کہا اچھا جی حاضر ناظر کہہ لے تو پھر کیا فرق لازم آتا ہے کیسا شرک لازم آتا ہے میں نے کہا کیوں ہے برابری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ آپ اتنے میں برابری کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہنا ہم کہتے ہیں کائنات کا علم رسول اکرم کائنات محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے تو آپ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا سمجھتے ہیں صرف کائنات کو علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور نہیں ہے اور ہمارا اس کی تو حد ہو گئی نمبر ایک میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم کے کائنات کا علم یہ تو حدیث بخاری میں ہے میں نے کہا سلون سے تم وہ کہنے لگا ہاں یہ تو صرف بات ہے شریع علوم احکام شریعہ کی میں نے کہا احکام شریعہ کی بات ہے تو یہ صحابی جو پوچھ رہے ہیں مان ابھی میرا باپ کون ہے تو بتاؤ یہ شریعت کا مسئلہ ہے باپ پوچھنا اور حضور نے فرمایا ابو کا اضافہ تو اس نے کہا تو ہاں میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ بتاؤ سلونی اما شے تم اب یہ اقام شریعت کی بات صرف نہ رہی معدود جب فرما رہے ہیں سلونی اما شیتم اس وقت ہر طرح کا قیامت کا علم اور جناب فرش زمین کوئی سوال ممکن تھا کہ نہیں تھا کہنے لگا ممکن تھا تو میں نے کہا ادھر سے جواب ممکن نہ ہوتا تو تقریب لازم ہوتی اور جواب کا امکان بتا رہا ہے کہ علم پہلے حاصل تھا اگر علم حاصل نہ ہو تو جواب ممکن نہیں ہے تو ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم حاصل ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کھڑے ہو کر فرمایا سلون عماں تو کچھ پوچھو جو تم چاہتے ہو یہ نہیں فرمایا جو میں چاہتا ہوں جو خدا چاہتا ہے یہ فرمایا جو تم چاہتے ہو پر چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے ادھر سے ہر سوال ممکن تھا اور ادھر سے ہر جواب ممکن تھا تو علم کلی ثابت ہو گیا کائنات کا علم کلی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کلی جتنا نوز احمد ظالم اور یہ بھی نہ مساوات اور جب ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ اصل میں نے کہا شرکت تو جب میں نے یہ جواب دیا نا تو کہتا ہے لکم دین دین و کم والے یا میں نے کہا افسوس ہے ہاں، جواب نہ آنے کا بعد بھی پھر یہ جواب دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم نفس پرست خدا پرست نہیں ہر پرست حضرت سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے لیکن اس میں یہ ہے نا ہاں۔ کہ اس کا علماء یہ بھی جواب دیتے کہ خاص واقعہ تھا لیکن یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کے طور پر الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ یا اللہ کیسی امداد فرماتا ہے حقیقی کہ آپ کے منہ سے نکل گیا کہ اس وقت کے لیے خاص تھا بتاؤ کسی وقت میں شرک جائز ہے برابری جائز ہے نہیں اس کو نہیںیرگ اچھا، ذاتی کی اس کا مطلب ہے اتائی ذاتی کے ساتھ فرق کریں گے تو الحمد للہ اچھا آپ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والا شکر تم کم اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا نعمت کو بتاؤ وہ معذرت وہ نعمت تھا اور نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکریہ ادا کیا نہیں تھا اگر نہیں کیا اگر شکریہ ادا کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ علم کو بڑھا رہا ہے وہ اللہ تو خیر اللہ کا من اللہ نصوص یہ کہہ رہی ہو تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر چھین لیا واپس یہ کیسا ظلم ہے نہیں بات سنیں نا اب ثابت کریں اب تم نہیں نہیں اب یہ دعویٰ جو کیا اس کو حدیث سے ثابت کرے رسول اکرم سر یہ یہ نہ کہے کہ فلاں یہ کہا فلاں اب حدیث سے ثابت کرے اللہ تعالیٰ کے محبوب سے پھر چھین لیا گیا حدیث سے بہت سی باتیں ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی جب یہ علم ثابت ہو گیا تو ہاں۔ بکری وہ جو بکری کا گوشت تھا اللہ کے جی، جی۔ آپ نے ہاں، یعنی اب وہ خصوص عین ہے اب وہ خصوص واقعہ ہے ادھر جو ہے وہ اچھا اچھا یہ بتائیں وہ کس کا کس وقت کی بات ہے یہ کس وقت کی بات ہے ہاں جی یہ سلونی اماں تم کس وقت کہہ رہے ہیں وہ بکری کا کس وقت کا واقعہ ہے وہ خیبر کا واقعہ ہاں، تو یہ کس وقت کا واقعہ ہے ہاں، یہ تو آپ ثابت کریں یہ تو آپ ثابت کریں کس وقت کا واقعہ اچھا اچھا ایک بات اچھا، اور بھی ہے اور احمد اچھا۔ نے بھی بتدریج بتدریج کا جب سلون اماں تم کہہ رہے ہیں تو تم تدریج تم قائل ہو کیا اگر بتدریج کے قائل ہو تو سلونی اما سے تم بچوں کہ دم سب کچھ اتر گیا تھا یہ تو میں تو آپ کے امام کی بات کر رہا ہوں نا ہاں، بالکل بالکل کوئی شک نہیں ہے تو سلونی ہاں۔ اما سے تم تک مکمل ہو چکا تھا بس یہ واضح ہے تم نہ رہی گے تو اور کیا جب حضور فرما رہے ہیں تم پوچھ سکو چاہ تو تاریخ بتائیں اس کی حضرت تاریخ کی وہی بات کر رہے ہیں کہ تاریخ آپ ڈھونڈتے رہے ہیں مجھے تاریخ سے نہیں میں یہ کہتا ہوں یہ حدیث بتا رہی ہے اس وقت مکمل تھا بس حدیث سے سوال غلط کر رہے ہیں آپ کیوں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیب کا علم اپنے نبی کو بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے وہ کوئی شرک نہیں ہے ہاں۔ اور جو نہیں بتایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے وہ عالم الغیب اللہ ہے خدا کے بندے اس میں نوز سلونی اما سے تو اس کو بتا رہی ہے کہ بتا دیا پھر آپ کہتے ہیں جو نہیں بتایا وہ بتایا اب اس کا اختصاص آپ کریں کہ وہ کون ہے جو نہیں بتایا یہ جو جو استدلال آپ کر رہے ہیں نا ہاں۔ یہ اس کو اس کو دنیا کائنات کا کوئی محدث کوئی شخص اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا اگر کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اگر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ یہ فت الباری اٹھا کر دیکھے اس میں موجود ہے کہ قیامت کے روز قیامت کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ کس متعلق کس کے متعلق یہی وجہ ہے کہ پھر وہ شخص نے کہا میرا باپ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اب اس کے بعد جو کچھ ہے اس کی تعویلیں کریں گے تاکہ یہ حدیث مبارک صحیح جو ہے اس کے ساتھ وہ ٹکر نہ کھائیں نہیں یہ جو ہے نا اس کی تعویل کریں گے اور وہ دوسری جو دلائل ان کو مطلب مثال کے طور پر پانچ جو ایک کی چابیاں سوائے اللہ کی کوئی بھی نہیں جانتا نہیں نہیں نہیں ذاتی ذاتی ذاتی ہٹائی کہ نہیں ہٹائی تو آ گئی ادھر کیسے کہہ رہے ہیں آپ اس کی چلو اس کی آج آپ تعویل کریں آپ تعویل کریں نہیں اس ہے نا کہ <laughs> اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سلم کو جو ہے نا مجھے کے طور پر بتا دیا سب کچھ ہاں۔ بتا دیا تو پھر اگر آپ جس طرح کے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا سینے پر یہ بھی مانتے ہیں آپ نے ہاتھ رکھا تھا تجلّہ یعنی علی اپنا ہاتھ ہاں ہاں, ہاں،, ہاں، علی کلو شہ ہاں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے سنیں اللہ تعالیٰ کیا مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ تجلّہ علی کلو شہ اس وقت کوئی شک نہیں ظاہر ہو گئی اب ظاہر ہو گئی جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اب اگر بعد میں کسی واقعے میں علم نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ توجہ ہٹا لیتا ہے علم موجود ہے اللہ کے رسول خزانہ خود جی توجہ ہٹا لیتے ہیں حضرت بات یہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے نا تو فرشتے کہیں گے میں چلا تھا تری ماہ بس نا حضرت کا درایت کی نفی ہے درایت اٹکل بچوں کے ساتھ ہوتا ہے حضور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دینے سے درایت کی لغت لغت کیا کہہ رہی ہے درایت کا کیا معنی ہے جی۔ ہاں درایت اور علم کے مساوات کیسے ثابت کرتے ہیں آپ جب لغت فرق کر رہی ہے آپ کیسے فرق بنی لغت لغت میں تو ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں لغت میں ہر قسم کی اچھا، ہاں۔ یہ میرے پاس ہو وہ مہمان دیکھے کافی دیر سے اچھا۔ آپ وہ والا جو ہے نا کلوار کر کے نا ہاں۔ تو پھر رابطہ کیجیے گا ٹھیک ہے جی؟ اللہ کے میں